میرے مرشد محبوب اللہ علیہ کے نواز شریف کے اشعار فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ پہلا مسئلہ ہے اس میں ابھی ابھی دل میں ایک بات آئی وہ یہ کہ میں نے دل میں یہ تمنا کی کہ ایک تو حاضری جسم کی ہوتی ہے اور ایک حاضری قلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ قلب کی حاضری جب بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے گناہوں سے حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے مجاہدہ اختیار کرتا ہے تو گویا اس کا بھی سفینہ ساحل سے لگ گیا منزل اس کو مل گئی کہ اصل منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ کی خوبصورتی ہے تو اللہ کی خوش اسی میں پنہا ہے اگرچہ جسم سے حاضری نہیں ہے وہاں لیکن تو وہاں ہے یعنی کہ ہر وقت بندے کو استحکام رہے کہ اپنے اعمال کا محاذہ رہے اور ہر لمحہ سنت کے مطابق عمل کرے اور گناہ سے حفاظت کرے تقویٰ سے رہے تو اس کا سکینہ بھی ساحل سے لگ گیا کہ نہیں کامیابی مل گئی کہ نہیں مل گئی ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ یعنی ہمارا جو راستہ ہے اللہ کا شروع اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ انتہا یعنی ہمیں بھی ان شاء اللہ مل جائے گا اللہ کا اللہ کی ہوگی ہوگی اللہ کا یعنی اصول بھی اللہ نصیب ہو جائے گا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ اور اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے جب میں نے کیا تو حضرت نے خود اس شعر میں فرما دیا مومن جو نقش شے پائے نبی ہو مومن جو بیندا نقش کرتے پائے نبی ہو دینہ ہو دے قدم آجودیالم کا فدینہ آپ نے سنا پہلے سے پیار اللہ تعالیٰ نالی مدد والی ہے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ یعنی ایک حاضری جسم کی ہے لیکن ایک حاضری عبوری قلب ہے اگر قلب وہاں ہے یعنی کہ یہ استحدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو اور ہر عمل سنت کے مطابق ہو تو یہ یہ بھی تو ہمارا سفینہ ساحل سے لگ گیا نا کامیابی مل گئی منزل مل گئی ساحل سے لگے کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مومن جو بنا نقش پہ پائے نبی ہو مومن جو بنا نقش کتے پائے نبی ہو دے پتن آج خزینہ قدم آج بھی آدم کا پدینہ گل سنت نبوی کی کرے تیر گر سنت ندھ کی کرے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ نکل جائے گا پھر دیکھو رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا از یمن بوئے خدا نہیں آئے ہے نا کہ مجھے یمن کی طرف سے وہ خوشبو خدا آ رہی کیا مقام ملا ان کو حالانکہ حاضری نصیب نہ ہو سکی والدین کی خدمت کی وجہ سے مجبوریوں وجہ سے تو جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا اہتمام ہو سنتوں کا اہتمام ہو آپ کی چلن چلتا ہو آپ کی چلن بس وہ کامیاب ہے اس کو اللہ مل گیا اگرچہ ان کو شوق تھا یہ نہیں کہ وہ نہ کسی مجبوری سے نہ جا سکے تو مگر کامیاب ہو گئے ایسے ہی بہت سے بزرگان دین ایسے ہوں گے جن کو وہاں حاضری نصیب نہ ہو سکی لیکن کامیاب ہو گئے شوق ہونا تو عبادت ہے مدین پاک کی زیارت کا مسلم کرما کی زیارت کا شوق ہر مومن کو ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے لیکن اگر کسی مجبوری سے نہ جا سکے تو حضوری حل ہو تو کامیابی گر سنت نبوی کی کرے پیروی سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو مدینہ ہے یہ مدینہ مدینہ ہے یہ مدینہ جو پرانی سبزی ہنڈی والا گانا چاہتے مدینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے راستے میں تکلیفیں نہ اٹھاتے ہماری حکومت کی خاطر تو آج ہم کو یہ دن نہ یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو پیغام مدینہ ہے یہ پیغام مدینہ پیغام مدینہ ہے یہ پیغام مدینہ جو قلب پریشان ستارن جو علم سے جو قلب پریشان ستارن جو علم سے پیسان نبوت سے ملا اس کو سکینہ پیسان نبوت سے ملا اس کو سکینہ دل میں سکون پا گیا فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے فرمایا کہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے قیام مدینہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لو تو اللہ نے تمہیں دنیا میں پریشان رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بڑی راحت سے بہت سکون سے عیش و آرام سے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے پریشان کیوں ہو اس لیے کہ خدا رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو اور میں کہ اگر سو کانٹے چکے ہو اور ننانوے کانٹے ڈاکٹر نے نکال دیے کہ صاحب ننانوے تو نکل کے ایک ہے تو کیا حرج ہے اس میں ایک گا نہیں بھائی یہ کانٹا بھی نکل جائے تب جا کے مجھے چین آئے گا کیونکہ یہ ایک کانٹا میرے سارے جسم کو بے چین کیے ہوئے اگرچہ بنگلے گاڑیاں سبھی کچھ ہے اور خوب اور میں بریانیاں بھی ہے لیکن کانٹا چبے ہوئے تو چین آتا ہے کہتے ہیں پہلے کانٹا نکالو پھر میں یہ کھا سکتا ہوں بھائی تو جب تک گناہوں کے سو فیصد کانٹے ہمارے دل سے نہیں نکلیں گے ہمارے اعمال سے نہیں نکلیں گے تو ذکر کامل کا نفع نہیں ہوگا میں ایک صاحب نے اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ صاحب مجھے دل میں میں ذکر بھی کرتا ہوں پابندی سے ذکر کرتا ہوں نماز روزہ زکات سبھی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے مجھے چین نہیں ہے اور ذکر میں وہ مزہ نہیں ہے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جب تک کامل گناہ کو نہیں چھوڑیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ خوب توبہ اور استفار کر کے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں اور اگر گناہ کا ادراک ہو جائے تو فوراً اس کے اپنے شہر سے اس کے اس کا علاج پوچھیں اس پر عمل کریں اور اس سے نجات پا جائیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسی میں ڈوبے رہیں اور گناہ اور استعفال بھی کریں گناہوں پر استغفار بھی چلتا رہے ایسی استغفار قبول نہیں ہے عزم ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے پھر اگر یہ عزم شکست شکست ہو جائے تو یہ خوف شکست توبہ ہے اگر اس کو خوف ہے کہ میں تو پھر توڑوں گا یہ توبہ میں تو پھر گناہ کر بیٹھوں گا تو یہ یہ عزم عزم شکست عزم نہیں ہے بلکہ شکست خوف شکست توبہ ہے کہ توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہے کہ میری کہیں توبہ نہ ٹوٹ جائے فرمایا کہ یہ مبارک خوف ہے یہ خوف ہونا کہ دوبارہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا لیکن جب توبہ کرے تو یہ شرائط کے ساتھ توبہ کرے کہ ندامت ہو دل میں اور توبہ جبھی انسان کرتا ہے جب ندامت ہوتی ہے تو توبہ کرے ندامت کے ساتھ اور گناہ سے دور ہو جائے اور یہ عزم ہو پکا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو اس کی توبہ قبول ہے فکر کی کیا بات ہے توبہ کا راستہ اللہ نے رکھا اسی لیے جو قلب پریشان شاہ سدار جو ہلن سے جو قلب پریشان شاہ سطار جو ہلن سے نبوت سے ملا اس کو سچی جان بوتھ سے ملا اس جو دردی اکھا ازل سے جو دردی اکھا ازل سے مومن بے کا شم کو خزینہ مومن بے کا شو مد کو قرین اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہر انسان کو اس دنیا میں جتنے انسان بھیجے اللہ نے سب کو اپنی محبت کا مادہ اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے لیکن یہاں آ کر ہم غفلت میں پڑ گئے اس لیے اللہ کو بھول گئے کسی نے کفر کیا کسی نے جس کیا اور کسی نے صالح اعمال کیے تو یہاں آ کر یہ ہمارے اندر یہ درد محبت کا ودیت کا ودیت تھا پہلے ہی سے دے دیا گیا تھا اب جب نبی کی نبی نے مجاہدہ کیا اور نبی نے لوگوں کی اصلاح کی تزکیہ فرمایا تو اس سے وہ مضمون خزینہ جو اللہ کی محبت کا ودیت کرتا تھا اصل سے ہمارے دلوں میں اوپر جو بھوسی غفلت کی چڑھ گئی تھی اور وہ نبی کے تزکیے سے وہ بھوسی چھوٹ گئی اور وہ خزانہ برآمد ہو گیا مٹی میں خزانہ دفن ہوتا ہے مٹی کو صفائی صاف کر دو پورے دو اوپر سے خزانہ نکل جاتا ہے بس یہ خزانہ اندر ہر مومن کے دل میں چھپا ہوا ہے بلکہ ہر ہر کافر کے دل میں بھی چھپا ہوا ہے لیکن بوجہ تکبر کے کافر انکار کرتا ہے اللہ کا اور مومن کو بھی دیا ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے ہیں نوز کہ کافر و کافر کفر اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ محبت کا ان کے پاس خزانہ ہی محبت کا خزانہ ہے باہر نہیں ہے اپنے ان کے تکبر کی وجہ سے ان کے اعتراض اور بوس کی وجہ سے وہ اس کو خزانہ جو ہے برامد نہیں ہو رہا اور اس کا نفع نہیں ہو رہا تو یہ محبت کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے اور شک یہ کہ وہ اس کا کو کوئی مربی مل جائے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوس فرمایا کہ میرے بندوں کے اندر جو حضرت نے فرمایا وہ نواز بھی ہے کہ میرے میرے ملنے کا پتہ ہے نبی آپ ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے جو مجھے وہاں بیٹھے یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ اٹھیے اور ان کو پھول محمدی کی خوشبو میں بسائیے کے الفاظ تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محبوس فرمایا دنیا میں بھیجا کہ آپ اللہ کے بندوں کو میرے بندوں کو آپ میرے ملنے کا پتہ بتائیے جو درد محبت کا محاب سے مو من ملتے ہوا دینا مومن پہ ہوا شب رسول کتنے بشر آپ کے چتر اے مت میرے دل کتنے بشر آپ کے سے ہر شر ہوئے پاک بنے نکل چتحا ہر شر سے ہوئے پاپ بنے نگینا اے نقین رسل کتنے بشر آپ کے سنتے اے پتن رسل کتنے بشر آپ کے سنتے ہر شر سے ہوئے پاپ بنے بل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے نکلے نکیلا خالی جو جانوار محبت کی خالی کا جو خالی جو جانوار محبت کی رمک سے رمک مانے خالی جو انوار محبت کرن سے ایک آپ کا دریا سلگے ہے وہ سینا ایک آپ کا دریا سلگے ہے وہ سینا خالی جو انوار محبت کرن سے جو محبت سے ایک آپ کا دریا سا لگے ہے وہ ایک آپ کا دریا سا لگے ہے وہ سینا جو دل اللہ کی محبت کا حامل تو تھا لیکن خزانہ مضمون تھا نبی کے عشق کی اور سینہ نبوت کی آگ سے وہ بڑک تھا چنگاری بھی دل میں تھی کہ کہیں کونوں مکان جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غذب دیکھا غضب دیکھا چنگاری میری مٹی میں شامل لیکن ضرورت کس بات کی ہے کوئی مربی مسلح مسکی ہو وہ بوسی غفلت کی چھڑانے والا ہو رگڑائی کرنے والا ہو چمکائی کرنے والا ہو بس پھر دیکھو خالی کی سے ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینا ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینا صدقے تیرے ہو گیا وہ رنگ کرے مت پد میں تیرے ہو گیا وہ اکبر ہمت جو بکر کی ظلمت سے سائق عبد کمینہ جو بکر کی ظلمت سے سائق عبد کمینہ زمانے جاہلیت میں کیسے کیسے ظلم ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ اتنا بڑا ظلم کہ لڑکیوں کی پیدائش پر ہی لڑکیوں کو زمین میں زندہ کر دیں اللہ زندہ کیسے کیسے انسان تھے یہ انسان تھے یہ تو جانور سے بھی بدتر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے صحبت بابر سے صحبت بانور سے کیسے وہ بدل گئے کہ اب وہ عدل لطن عالم مقمین ہو گئے صدقے میں تیرے ہو ہو گئے

جو مل حجر تھا وہ ہوا ہرش نبی جو مل حجر تھا وہ ہوا ہرش نگینا حجر کے معنی پتھر اے آپ کا پیسہ میرے ساتھ سن آپ کا پیغام رسالت جو مت لیے ہٹک نگینا جو مت لیے ہٹک تھا نگینا جو بدھ والا ملالت کے بھور میں جو ڈوبنے والا تھا مالت کے باور میں اب رہنے بھرے امت ہے وہ گمراہ سکینہ اب رہنے بھرے امت میں اب رہنے بھرے امت ہے وہ گمراہ سکینہ جو ڈوبنے والا تھا مالت کے باور میں اب رہنے بڑے امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہنے بڑے امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو کفر کے ظلمات سے سنگے فلائق یعنی تمام مخلوق میں بہت ہی گرا ہوا ننگے فلائق یعنی تمام مخلوق سے گرا ہوا ہے جو کفر کے نور رنگوی سینا ہے سے منور جس سینا ان کے آپ اللہ علیہ وسلم کے سیلان اور سفید ہی نے پیری اور ولایت کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح نے سارے جہان میں ایمان پھیلا اور یہ پیری اور پیری اور مرشدی مرشد اعظم کے سطح میں ہمیں ملی نوی سینا سین وی سینا شیر اکر کی زبان اور شرط نات موٹا نتو اکر کی زبان اور شرط نات محمد اللہ کا احسان ہے دے سو پسینہ اللہ کا احسان ہے دے سو پسینہ اکل کی زبان اور شرط نا محمد مدن کی زبان اور شرط نا محمد اللہ کا احسان بی کو پسینہ اللہ کا احسان بے کو پسینہ سال سے لگے گا کبھی میرا بھی سینا دیکھیں گے کبھی شوق سے نکا مدینہ مومن جو مو سے کبھی پائے نبی ہو قدم آج جم کقدین موبیر قدم آج دیا کا کق دینا اوبیر ودن آج دیا کا کقدین گر سنت نبوی کی کرے تیرہ تو پاس نکل جائے گا پھر اس کا کہاں سے نکل جائے گا پھر ساحل سے لگے گا کبھی میرا کی کسینا دیکھیں گے کبھی شوق سے نہ دنیا سفر نامہ ریونین معارف ربانی کا جس کا نام ہے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سفر فرانس کا ایک جزیرہ ہے ریونین وہاں یہ سفر ہوا انیس سو ترانوے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر یونین کا ہوا اس وقت کے منقوضہ ہمارے مرشد خالص سیدی سنجیم فبی محبوبی مرشدی مولائی صدیق وقت قلندر جمع حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع بھی فرمایا محفوظ فرمایا اشاعت کا اہتمام کیا اللہ والوں سے محبت کا انعام والا ارشاد فرماتے ہیں آخر میں دوسری نعمت بیان کرتا ہوں یہ نعمت بھی یہاں آ کر ملی ہے حضرت حکیم علومت تفسیر بیان القرآن میں فریدہ نحیف سوری فلاح بین کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو کافروں کی آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی کہ یہ میری بیوی ہے یہ میرا بیٹا ہے حکیم علومت فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے تو اس کا عکس یہ ہوگا کہ جو مسلمان آپس میں اللہ کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ تعلقات فائدے سے خالی نہیں جائیں گے پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ والوں سے تعلق ہے واہ صورتن یا حقیقتاً حقیقتاً تو یہ کہ وہ اس اللہ والے کی اولاد ہیں اور صورتاً یہ کہ وہ اس اللہ والے سے تو یہ تعلقات قیامت کے دن غیر مفید نہیں ہوں گے اور قیامت کے دن کام آئیں گے انشاءاللہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بیٹھ کرنے میں دیر نہیں کرتا اور توسع کرتا ہوں زیادہ قیود اور پابندیاں نہیں لگاتا کیونکہ میں اس نیت سے بیت کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے اس مرید پر اللہ کا فض ہو گیا تو وہ اپنے پیر کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے گا یا اللہ میں نے اس پیر کے ہاتھ پر بیت کی تھی اور اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا لہذا اے اللہ آپ میرے پیر کو بخش دیجیے اور اگر مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اپنے اس مرید کے لیے دعا کروں گا یا اللہ اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی آپ اس کو بخش دیجیے اس لیے میں توسع کرتا ہوں لہذا اپنے بزرگوں میں سے کسی نہ کسی سے تعلق قائم کرنا چاہیے اس میں غفلت کرنا مناسب نہیں خاص کر جن کے مشاہد انتقال کر چکے ہوں اور ان کو کوئی مناسبت والا پیر مل رہا ہو تو اپنی مناسبت کے مال سے اپنی مناسبت کے مال سے تغافل تصاہل اور تساقل یعنی بھاری پن نہ کرے اور تساقل کے معنی ہیں ہے اطاہل مال استطاع یعنی طاقت ہے مگر پھر بھی تعلق نہیں جوڑ رہے ہیں طاقت ہے مگر پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں اس کا نام تساقل یعنی بھاری پن یعنی اپنے کو مٹی کے ثقیل ڈھیلے کی طرح رکھنے سے غفلت اور سستی سے توبہ کیجیے اور اللہ کے نام پر فدا ہو جائیے اب دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں اور اس خانقاہ کو حکیم علومت کے انوارات سے بھر دیں اور اس کو قبول فرما لیں اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں جو لوگ یہاں حاضر ہیں اور جو لوگ غائب ہیں اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں لیکن ان کو مجھ سے محبت ہے ان سب کو اختر کو میرے گھر والوں کو میرے احباب حاضرین کو ان کے گھر والوں کو میرے احباب غائبین کو ان کے گھر والوں کو یا اللہ ہم سب کو اولیاء سے یقین کی نسبت عطا فرما دے اور دونوں جہان کی فلاح صلاح اور ہر قسم کی بیماریوں سے عافیت عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں یہ دعا میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے میرے دوستوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اجمعین برحمتی اور مجلس کے بعد حضرت والا خانقاہ سے ملحق اپنے کمرے میں تشریف لائے تو بہت سے احباب مثل پروانوں کے حضرت والا کے ساتھ آ گئے اور کمرہ بھر گیا حضرت والا اگرچہ تھک گئے تھے لیکن احباب کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور نہایت شفقت و محبت سے فرمایا کہ صرف اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جس سے دل نہیں بھرتا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ملاقاتیں کئی سال میں نصیب ہوتی ہیں لہذا جن کو وقت پر سونے کا موقع نہیں ملتا اور سونے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے وہ دن میں اپنی نیند پوری کر لیں اور فجر پڑھ کر سو جائیں جیسے جو تاجر یونین سے بزنس کا مال خریدنے فرانس جاتے ہیں تو اگر وہ سارا مال یہاں آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ جس کو مال لینا ہو یہیں دے دو تو یہ اعلان سن کر سب تاجر دوڑ کر جائیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے اور کہیں گے کہ یہ مت دیکھو کہ کیا وجہ ہے بلکہ بغلیں بجاؤ یعنی خوشیاں مناؤ اور جلدی سے مال خرید لو لہذا اگر اللہ کی محبت کی باتوں میں دیر ہو جائے تو حوصلے کو بلند رکھو کیا بعید ہے کہ یہ سب چیزیں قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور محبت کا سامان بن جائے مختصر برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں تکرار کے لیے بھی عمل کی توفیق کے لیے بھی میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص چار کام کر لے گا حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص چار کام کر لے گا انشاءاللہ میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ولی اللہ بن جائے گا اس مضمون کا نام ہی چار اعمال ولی اللہ بنانے والے چار اعمال ولی اللہ بنانے والے چار اعمال اور وجہ اس کی عزت نے یہ بیان فرمائی کہ دین کے یہ چار کام نفس پر بہت گرا گزرتے ہیں اس لیے جو مشکل کام کر لیتا ہے اور اس سے کم کم تر آسان تر مشکل کام کو بھی انتہائی آسانی سے کر لیتا ہے جیسے جو بھینس اٹھا لیتا ہے وہ بکری بونجی آسانی سے اٹھا لے گا اسی طرح یہ دین کے جو چار اعمال ہیں اگر محنت زیادہ مشقت کر کے اور نفس پر جبر کر کے چار کام کر لے تو انشاءاللہ دین کے باقی کام اس کو بہت ہی آسان اور مزیدار ہو جائیں گے حضرت فرماتے تھے کہ پہلا عمل یہ ہے کہ ایک مٹھی گاڑی رکھ لیں تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھنا دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو بائیں سے بھی ایک مٹھی ہو اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہو یہ پکڑ کر بتاتے تھے کہ یہ ایک مٹھی اور مٹھی بھی اپنی ہو نائی کی یا حجام کے بچے کی مٹھی نہ ہو اپنی مٹھی کو تھوڑی کے بالکل نیچے رکھ کے اس کے بعد جو فاضل داڑھی کا حصہ ہے اس کو کاٹ دیں اس سے داڑھی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور بہت ہی جمیل معلوم ہوتی ہے اور بار روب بھی ہو جاتی ہے اور سنت کے مطابق ہر چیز کا روب ویسے ہی پڑتا ہے خوبصورت ہوتی ہے جو چیز سنت کے مطابق ہوتی ہے اس میں خوبصورتی اور جمال ہوتا ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا کاٹ دیں گے ادھر ادھر سے جو ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کا نام رکھا تھا چورکٹ بدماش چورکٹ میں چوری کرتا ہے یہ ادھر سے کترا لیا ادھر سے کترا لیا تاکہ میں ذرا تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوں حضرت نے فرمایا کہ یہ بظاہر سمجھ رہا ہے کہ میں ڈیٹ اپ ٹو ڈیٹ ہوں لیکن اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے دور ہو گیا کیونکہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا مردوں کے لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے یہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں لیکن اس کا منڈانا جیسے حرام ہے اسی طرح ایک مٹھی سے کم پر کترانا بھی حرام ہے تو ایک حکم یہ ہو گیا اور مونچھوں کا تو آپ سب سوازات کو پتہ ہی ہے حضرت تھے کہ جتنا کینچی سے جتنا باریک کر لیں اتنا ہی افضل ہے اس کا باریک باریک کرنا افضل ہے بالکل باریک کر لیں جو ہے مبالغہ اس میں کرنا چاہیے کسی مشین یا قینچی سے بالکل صاف کر دیں اور سر کے بالوں کا حکم بھی حضرت فرماتے تھے سر کے بال کا یہ ہے کہ انگریزی بال نہ رکھیں اس کو سنت کے مطابق یا تو پٹے رکھ لے یا اس طرح کاٹے کہ بالکل برابر ہو ہر طرف سے ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کم کہیں سے زیادہ ہو جو انگریزی بال ہوتے ہیں وہ نہ رکھے اور یا سر کو منڈا لے تو حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ سب سنت ہے تو اس زمانے میں یہ کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے اس زمانے کے اندر جو ہے پٹے بال کو حضرت نے فرمایا کہ اس سنت کے بجائے سر منڈانے کی سنت اختیار کر لو اور اگر سر منڈانے کا ہمت نہیں ہے ہاں، سب سے اچھا تو وہی ہے لیکن اگر ہمت نہیں ہے یا کسی کی نئی شادی ہو تو وہی بال رکھ لو لیکن سب بال ہر طرف سے برابر ہو بڑے چھوٹے نہ اور دوسرا حکم حضرت نے فرمایا کہ یہ دو حکم جو پہلے والے ہیں یہ دو اسٹرکچر ہیں اور دو فنیشنگ کے ہیں تو پہلا حکم اسٹرکچر کا آپ کو بتا دیا کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونا چاہیے اور دوسرا اسٹرکچر کا حکم یہ ہے کہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں مردوں کے لیے اپنے کھولنا واجب ہے جو اوپر سے آنے والا لباس ہے چاہے وہ جبا ہو چاہے پتلون ہو پاجامہ ہو شلوار ہو لنگی ہو حتیٰ کہ جو چادر ہم بعض اوقات سبزیوں میں اوڑھتے ہیں وہ چادر بھی اپنے سے نیچے نہ لٹے تو یہ سب یہ ٹخنے کا ڈھانکنا مردوں کے لیے دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں آرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شریف میں ہے ماں اسفل من منل من الزار اظہار کہ جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا تو حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وائی معمولی گناہ پر نہیں آتی یہ بڑا گناہ ہے گناہ کبھی آتی تو پھر یہ دو حکم ہو گئے ظاہر کے اور فرمایا دو فنیشنگ کے ہیں اور فرمایا کہ اس میں سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا حضرت نے بیان فرما دیا کہ نگاہ کی حفاظت کر لو سب نامحرموں سے چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے رشتہ دار نہ ہوں چاہے وہ نامحرم رشتہ دار ہوں جیسے سالی ہے بھابھی ہے اور ایسے ہی جو ہے چچا زاد ماموزاد اور بکیزات خالہ زاد جتنے کزن ہیں یہ بھی آپس میں رشتے دار تو ہیں لیکن یہ نامحرم ہیں اور اور جیٹھ اور دیور کے لیے تو یعنی دونوں طرف کا حکم ہے کہ مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اللہ کا حکم ہے تو عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور میں خاص طور سے جو ہے وہ پردے کی اہتمام بالکل نہیں ہوتا کیونکہ گھر والے کہتے ہیں یہ تو سب گھر والے ہیں اس سے ہم کہ ہمارا کیا پردہ مگر یہ یہ بات جو ہے یہ ہندوؤں سے اور یہ کافروں سے ہمارے اندر ہم نے نقل کر لی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ یہ اتنے اجنبی ہیں دیور اور جیٹ تو بالکل اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت اس سے یعنی اتنا ڈرو پردے کے معاملے میں جتنا موت سے ڈرتے ہیں اور افسوس ہے ہم لوگ ہم مسلمانوں پر کہ ہم جو ہے ان سے خیالی نہیں کرتے اور اس کی خرابیاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں کتنے گھر چل رہے ہیں کتنے جو ہے یعنی زنا کے اڈے بن گئے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کام کو جو نہیں دیں گے ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی حکم ہے بہت ہی افسوس ہے تو بہرحال حضرت نے بہت سے کم فہم لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا کہ بھائی مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے مسئلہ بتاتا ہے ہمارا کام تو بتانا ہے آپ عمل کرو نہ کرو خود ہی دیکھ لیتے ہیں تباہ کاریاں اس کی خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بہرحال یہ یہ پہلا حکم فنیشنگ کا جو ہے وہ نگاہ کی حفاظت کا ہے چاہے وہ رشتے دار نامحرم ہو چاہے بازار میں ہو ریلوے اسٹیشنوں پہ ایئرپورٹوں پہ اسپتالوں میں حضرت نے فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کر لو بہت سی دفعہ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ تم یہ ایک ہی کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی سو فیصد حفاظت کر لو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اولیاء سے یقین کی خط انتہا تک یہ عمل تم کو پہنچا دے گا تو کتنی بڑی بات ہے یہ ایک ہی عمل ہم کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بےڑ پاس ہے تو نگاہ کی حفاظت سختی کے ساتھ اور اس کی تدابیر اپنے مرشد سے اپنے مربی سے پوچھے کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہو رہی ہو تو اس سے بار بار اصلاح کی درخواست کرے اپنا حالات کی اطلاع کرے کہ ہم سے یہ بد نظری ہو جاتی ہے یا کوئی بات ہو جاتی جو ہوئی تو مرشد اور مسلم جو ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے گا اس کو تدبیر بتائے گا اور اللہ سے دعا بھی کرے گا روئے گا بھی تو یہ سب چیز ہے تو تیس تین کام یہ ہو گئے اور چوتھا کام یہ ہے کہ قلب میں بھی گناہوں کو یاد نہ کرے اور نہ ہی کسی نامحرم کا اور حسین شکل کا تصور دل کے اندر لائے دل کو بھی جو ہے ان چیزوں سے خالی رکھے نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مزدور نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مزدور خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا یہ گندی سڑی ہوئی لاشیں جن کے اندر وہ منہ بھرا ہوا ہے اگر ان کو دل میں بساؤ گے تو ایسے ناپاک اور اندھیرے اور ظلمت بھرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے اللہ کے اخبارات کیسے آئیں گے عبادات اور تاغت کا نور جمع کیسے رہے گا جو نمازیں پڑھ رہے ہو جو ذکر اذکار کر رہے ہو اس کے انوارات جمع ہو رہے ہیں لیکن وہ جمع ہونے سے پہلے ہی تم ان کو جو ہے اپنی ان پانچوں یعنی ہاتھ کی ٹوٹی کان کی ٹوٹی زبان کی ٹوٹی اور چکھنے کی اور ناک سونگنے کی ٹوٹیاں ان کے ذریعے تم ان کو بہا رہے ہو انوارات جمع ہو رہے ہیں اوپر سے انوارات آ رہے ہیں تاعت کے اور نیچے سے گناہوں کی ٹوٹیاں کھلی ہیں جن کی وجہ سے انوارات جمع ہی نہیں ہو پاتے دل کیا ہے ظلمت کلا بنا ہوا ہے اندھیرا بنا اندھیرا ہی اندھیرا تو اگر اگر اللہ کے انوارات کی تجلیات کو جمع رکھنا ہے پانا ہے اور جمع رکھنا ہے تو اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھو اور ہمیشہ یہ استعمال رکھو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اگر مرشد کو اطلاع نہیں کرو گے اور مرشد کو کے سامنے تو نگاہ کی حفاظت کرو گے لیکن جب مرشد نہیں ہے تو سارے کام چل رہے ہیں تو بھائی تم اپنا نقصان کرو گے ہمارا کیا نقصان اپنا ہی نقصان ہے نا بھائی خدا اور رسول کی ناراضگی دینا تو اپنا ہی نقصان ہے تو نہیں تعلق کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے بھائی بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے گندے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں ہم کیسے تعلق کریں بھائی بیماری کو اسپتال میں داخل ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا صحت مند آدمی کو اسپتال جاتے ہیں بیماری کو اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو آپ فوراً جو ہے تعلق کرو تاکہ پاک صاف ہو جاؤ پاک صاف ہونے کا طریقہ یہی کسی مرشد سے تعلق کر لو کہ جی اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو یہی تو پاکی کا طریقہ ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ اے دریا میں تیرے اندر کس طرح ہوں کہ میں تو بہت ناپاک ہوں میرے میں تیرے اندر آؤں گا تو تو ناپاک ہو جائے گا دریا ہنس کے کہتا ہے کہ ارے تیرے جیسے کروڑوں بھی میرے میرے اندر آ جائیں تو میری پاک ناپاکی میں تبدیل نہیں ہو سکتی تیرے جیسے کروڑوں کو میں پاک کر چکا ہوں تو یہ کیا بات ہے فوراً تعلق کر لینا چاہیے اور اپنے حالات کی سچے دل سے اطلاع کرنی چاہیے دل سے اور جو صحیح پیر ہوتا ہے وہ جب کوئی اطلاع کرتا ہے اپنی بیماری کی تو اس کے لیے روتا بھی ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے کہ اللہ اس نے آپ کے لیے تعلق کیا آپ کے لیے اس نے احوال اپنے بتائے مجھے کہ وہ تقویر بھی بتاتا ہے اس کے لیے روتا بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتا ہے اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو اور زیادہ عزت اور توجہ سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے بس یہ چار اعمال ہیں جو ان کاموں کو کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ولی اللہ بن جائے گا اور جب ولی اللہ بن جائے گا تو وہ خود خود جو ہے آج لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں یہ خود دعا بن جائے گا یہ خود دعا بن جائے گا پھر لوگ اس سے دعا کرائیں گے کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہو گیا اور سارے کام اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں سو یہ جو کام چاہے گا اپنا یہ ہاتھ پھیلا کے کروا لے گا کچھ بھی نہیں یہ پیالہ ہے فوراً یہ پیالہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا اللہ دیکھیں گے یار یہ تو میرا ولی ہے چلو وہی حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی پر یاد نہیں کہ کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی ہو کیونکہ کیونکہ الہاظاری کے ساتھ دعا کی صرف دل سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول فرمائی وہ دعنی جب لگوں اللہ فرمارے بھائی مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو یہ کیا ہے فرمایا کہ جو دعا قبول نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس الحاظ سے کوئی ازاری سے نہیں مانگی تھی وہ مرنا یاد نہیں کہ کوئی دعا قبول یہ اللہ بندے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور اگر کوئی حاجت پوری نہ بھی ہو تو سمجھ لے کہ اسی میں میرا فائدہ ہے اسی میں میرا فائدہ ہے تو میرا مولا جانتا ہے وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا مفید ہے اس کو اس وقت یہ چیز دینا مفید ہے یا نہیں چھوٹا بچہ کہ اگر کہے دس سال کا کہ ابا مجھے موٹر سائیکل دلا دو کوئی دلائے گا کہے گا نہیں بیٹا یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے نا وہ کہے گا ابا اچھا مجھے اچھا کھانا کھلا دو ہاں بیٹا یہ لوگ کھا لو اچھا فلاں برگر کھلا دو ہاں بیٹا یہ لوگ برگر بھی کھا لو پیزا بھی کھا لو یہ چیز بھی لے لو وہ چیز بھی لے لو موٹر سائیکل نہیں بیٹا یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مفاد دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے اس بندے کا نہیں دیتے مگر اس پر کرم بالائے کرم ایک تو یہ کرم ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز نہیں دیتے ہم کو یہ کرم ہے کہ نہیں مہربانی ہے کہ نہیں اگر وہ دے دیں ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں ہے کہ نہیں بہت سی چیزیں اگر باپ موٹر سائیکل دے دے گا تو بچے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نہیں تو یہ بھی ان کا احسان ہے نا کہ وہ ہمیں نہیں دیتے نہ دینا بھی ان کا احسان ہے پھر اس کرم پر بالائے کرم یہ ہے کہ جو چیز نہیں دیتے اس کا ادر آپ میں رکھو کرم بالائے کرم <laughs> اس لیے دعا کو بھی نہ چھوڑو بھائی دعا مانگتے رہو اور اللہ سے نا امید نہ ہو کوئی چیز نہ ملے تو سمجھ لو کہ اسی میں میرا فائدہ ہے اسی حال میں مجھے رکھنا اللہ کو محبوب ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے ربنا سمی والی چھتوں والین کا فکیم کل جمعہ ہے اور جمعے کے جو سنتوں کا اہتمام ہم بتاتے رہتے ہیں بیرو شریف کی کثرت اور جمعے کی نماز میں مردوں کا جلدی جانا اور اس کے علاوہ جو ہے جلدی غسل کر کے جلدی جانا پیدل مسجد جانا اور اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطے کو غور سے سننا اور کوئی فضول اور لو کام نہ کرنا یہ سب جمعے کے اعمال میں شامل ہیں اور ان کے بڑے بڑے انعامات ہیں اور سورہ کاف جس سے ہو سکے سورہ کا اہتمام کر لیا کرے کہ کے دن جو پڑھ سکے صلی اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے اور ضرور شریف کی تھوڑی سی کثرت کر لیا کرنا بس یہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ